حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اس میں سے پیا پھر میں نے اپنا بچا ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعبیر کیا لی آ حضور نے فرمایا کہ علم سے تعبیر لی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار بتیس